اکریما بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ کو ایک بار رمضان کے چاند میں شک ہو گیا پس انہوں نے ارادہ کیا کہ نہ قیام کریں اور نہ روزہ رکھیں تو حرہ کی طرف سے ایک آرہ بھی آیا اس نے گواہی دی کہ اس نے چاند دیکھا ہے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا آپ نے فرمایا کیا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہے اس نے کہا ہاں اور شہادت دی کہ اس نے چاند دیکھا ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ رات کو قیام کرے اور صبح کو روزہ رکھیں امام ابو رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ایک جماعت نے ماک اکریمہ سے مرسل روایت کیا ہے اور قیام کا ذکر حماد بن سلمہ کے علاوہ کسی نے نہیں کیا سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار تین سو اکتالیس